اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دنیا اور آخرت میں اپنے عذاب سے بچائے ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف اور بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے دیکھو قرآن مجید صاف اعلان فرما رہا ہے آفن افامن احلالقرآہم بسنا بیات وهم نائمون أو آمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ترجمہ تو کیا بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جب وہ پڑے سوتے ہوں اور کیا بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے نازل ہو جب وہ کھیل کود میں مشغول ہوں کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اچانک پکڑ سے بے خوف ہیں تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی اچانک پکڑ سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہوتے ہیں